اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد وہ دوزخی لوگ ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے